عبداللہ بن رجا نے بیان کیا کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے وہب نے ان سے ابو جحیفہ سوائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے نچلے ہونٹ مبارک کے نیچے تھوڑی کے کچھ بال سفید تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو پینتالیس